آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں سو دو آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں بولو وے کھول کے دیکھا ہو تو ایک ہی پیر ایک ہی قافیہ ایک ہی وزن ایک ہی ربی فر تو ایک ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان پلاح زبر کمر کی ہے گرمی ہے تپ ہے درد ہے سفر کی ہے نہ شکر یہ تو دیکھ کی دھرتی دھرتی یہ رنگ علمی ہے یہ رنگ علمی میں آلام کا نام لکھا ہے اس میں حضرت نے ان کے ایسے ایسے دریا بہا دیے سبحان اللہ ایسے ایسے اشار کہتے ہیں کہ کہنا کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع مولا کو کون و قائل ہر خوش کو ترکو ترکو ترکو میرے محبوب کے لیے گھر کی بات کرتے ہو تو سنو نہ کوئی کہنے والا تھا نہ کہنا تھا کہنا یہ فعل ہے اور کہنے والا فائل فائل اور کون یہ کچھ بھی نہ تھا ارے جب سے تو اطلاع میرے فائل ہر خوش ہو کر یہ آدھا کا کلام ہے دو مصروں میں بیان کرنا رنگے میں ایسا کرام لکھا آپ پھر مکین کہتے ہیں کہ آپ کچھ سنا دیں عشق کے بولوں میں علمی انداز میں تو سنا دیا اب برا عشق کے انداز میں سنا دے مشتاق لذت سوزے جگر کی ہے اس وقت طبیعت جو ہے وہ سوزے جگر کی مشتاق ہے تو اب ذرا عشق کے رنگ میں سنا دیں پھر آدھا نے عشق کے انداز میں کہا کہ دھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک ٹھنڈا گھر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ گھر کی ہے ڈالیں ہری ہری ہیں تو بالیں ہری بھری ہری عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے کشت کہتے ہیں کھیتی کو عمل مانے خوبصورت عمل مانے آرزو آرزو کی جمع اور پری مانے خوبصورت یعنی کہ آرزو کی کھیتی آج بڑی ہری بھری ہے بڑی سر ہے کہ بارش کہاں کی ہے بڑی عشقی انداز میں نام لکھی تو میں عشقی انداز کے جو کلام کے جو اشعار ہیں وہ پیش کروں گا آپ محبت کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیں آپ کچھ سنا عشق کے بولوں میں لگا آپ کچھ سنا عشق کے بولوں میں رضا مشتاق تب عذاب سوتے جی گئے کی گئے بھی سان صبح ہو بیٹھ جی گئے کی گئے عشق کے بولو ڈال ہری ہری ہے تو بالے ہری بھری ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بری بھری کہ یہ بارش کی دھرتی ہے کچھ سنا عشق کے بولوں میں آ کچھ سنا عشق کے بولوں میں اے رضا ہم گرد کا پھر جب مدینے جب مکرے مکرمہ آئے تھے کچھ دن ٹھہرے جب تک تو ہم کعبے کے گرد گھوم رہے تھے کعبے کا تلاب کر رہے تھے اور آج ہم مدینے جا رہے ہیں تو آج ہم پر یہ قربان ہو رہا ہے ہم گرتے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر سار ہے ادھر کی ہے سنا کے بولو میں حضرت جب جنت سے تشریف لائے تھا تو بڑا سفید تھا اب ہمارے گناہوں کی سیاہی نظر آتا وہ سیاہ ہو گیا اسی لیے سنگ اسمد کہتے ہیں سنگ کہتے ہیں پتھر کو اسود بنے کالا سنگ اسود جو کعبے کی دیوار میں نسل ہے وہ مدینے جانے والوں سے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کالت جدی سے کال

ہے نا حضر ازمت یہ کہتا ہے تو میزا بے رحمت میزا بے چاپے کے اوپر پر نالا بنا ہوا ہے نا جس میں جب بارش آتی ہے نا میں نے الحمد للہ وہاں کی بارش دیکھی ہے مکہ مکرمہ کی کہ بارش برستی ہے کہ خدا سے ایسا منظر ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا لے کے کھڑا ہو گیا ہے حتیہ کے جو پر نالے کے بالکل پش پش جو سید ہے اگر وہاں بھی کھڑا ہو جائے تو پانی اسے مل جاتا ہے پانی ہوا ہی گھماتی ہے رقص کرتا ہے یہ بارش بلکہ یہ طواف کر رہا ہے پانی پانی بھی تو بادل رحمت کے بادلوں سے میزا رحمت عرض کر رہا ہے کیا عرض کر رہا ہے برسا کے جانے والوں کے دو ہاں، سنیے سنیے عشق کے بول سنیے یہ زمزم یہ زمزم کا کنواں پانی سے اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کے دور میں تو یہ آج سے بن گیا ہے نا مشینیں لگا دی گئی اس دور میں نہیں ہوتی تھی وہ کنواں ہی ہوتا یہ کنویں سے پانی نکلتا تھا یہ پانی کا نکلنا کیا ہے وہ اس کے انداز میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ دم دم جو ہے وہ بڑا ذوق کے اندر ہے مدینے کی جدائی تو بڑا ذوق کے اندر ہو رہا ہے ڈوبا ڈوبا ہے شوق میں دم دم دم اور آنکھ سے جھا

ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کرے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کرے سو خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے آپ کچھ سنا دیش کے بولو سے متصل ایک ٹکڑا ہے گولائی کے اندر آدھا گول جسے کہتے ہیں حکیم کہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نماز پڑھنا ایسا ہے جس کا گویا این کعبے کے اندر نماز پڑھنا تو حکیم جو ہے وہ اپنی آغوش کھولے دعوت دے رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ پڑھو نماز پڑھ لو کعبے میں پڑھنے کا سواب ہے لیکن جو مدینے کا دیوانہ ہے ہاں ہاں شوق کھولے ہیں سونے کے لیے حتی وہ پھر کے دیکھتے نہیں ہے دھن کی دھرتی دھر وہ مڑ کے دیکھتے نہیں ہے دن کی دھرتی ہاں رہے مدینہ ہے ذرا چار گے بدی نہ ہے باپل سر جدائی کی سل جدائی کا پتھر مدینے سے دوری کا یہ پتھر جدائی جدائی کا کی سل کئی عرصے سے پڑی تھی اور گھڑیاں گن رہا تھا کب وہ دن آئے کب وہ شب گھڑی آئے کب وہ مبارک ساتھ آئے کہ میں مدینے کو چلوں اور آج وہ ساتھ وہ دن وہ مہینہ وہ گھڑیاں آ گئی کہ میں مدینے کے سفر میں ہوں تو کہتے ہیں گھڑیاں ہیں بل سو کیے بل مر مر کے پھر ہے آپ کچھ مدینے کی جو راہ ہے وہ کتنی پیاری ہے قسم خدا کی اتنی پیاری راہ ہے کہ ہر ہر قدم پر نئی جان مل جاتی ہے ہر ہر قدم پر ایک نئی زندگی ملتی ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ قدم قدم دم پ ہر دم دم ہے جان قدم قدم کے جا جیتا پیتا میرے ہے آپ کچھ سنا دے دیش کے بول

پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ تیری تو کتنی لوہ قلم تک پہنچا یہ میرے محبوب کی میرا لوہو و قلم تک محدود کر دیتے ہیں بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ تیری تو نیرا کہاں تک پہنچا اور غلام کی میرا کہ میری میرا تیرے قدم تک پہنچا میرا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا توابا رحيما اور جب یہ اپنی جانوں پر تصد کر چکے تو محبوب آپ کے بردا میں آ جائیں آپ کی بردا میں آ جائیں اور آ کر کیا کریں اللہ سے میں آپ ہی مانا بات ہو جائے گی بات بن جائے گی نہیں محبوب اگر آپ کی شفاعت فرمانا آپ ان کی سفارش کر دیں تو اللہ کو معاف کرنے والا بڑا رحمان بڑا نفرت کرنے والا ہاں؟ تین شخص لگا دیں ایک تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو پھر وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگے اور پھر محبوب بھی شفاعت فرمائیں سفارش فرمائیں تب معافی ملے گی ایسے نہیں ملے گی مفتی احمد یادہ نہیں اس آیت کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس اسباب ہے جس کے پاس پاسپورٹ ہے پیسے لگے ہوئے ہیں پیسے بھی ہیں ٹکٹ بھی ہے ٹائم بھی ہے مرسب بھی ہے وہ چلا جاتا ہے جو بیچارہ غریب ہے اس کے پاس سفر کے اخراجات نہیں اسباب نہیں وہ کیا کرے گا وہ آپ نہیں ملے گی نہیں ملے گی کیسے ملے گی فرماتے تصور میں چلا جاتا ہے تصور میں محبوب کی بات میں جائے اور وہاں اللہ سے معافی مانگے اور محبوب سے شفاعت کی بھیک مانگے اصل کا شفا آتا یا رسول اللہ اصل کا شفا آتا یا رسول اللہ اصل کا شفا آتا یا رسول اللہ تو اسے معافی مل جائے گی ہے نا وہ کہتے ہیں اظہر مدد اللہ علی کا شعر ہے کہ طلب کارے مدینہ تک مدینہ خود ہی آ گیا تو دنیا سے کنارہ کر مدینہ آنے والا ہے نا تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کرتے ہیں کہ یار اللہ ہم یوں ہی نہیں آئے ہم تو آپ کی دعوت قرآن کی دعوت پر ہمیں اللہ نے دعوت دی ہم نے اپنی جان کو ظلم کیا ہم نے گناہوں کے سبب معاشیت کے سبب اپنی جان کو ظلم کر لیا اب اللہ نے دعوت دی ہم اللہ کی دعوت پر لبئی کہتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اللہ بھی قریب ہے قریب ہے اور آپ بھی قریب ہیں اور یہ قریب نشان نہیں کہ اپنے در پر بلا کر مایوس بتاتا نہیں نہیں ہم آئے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ لے کے ہی آئیں گے فرماتے ہیں یہ اللہ کہتا ہے کہ جب جان کو کر چکو میرے ماں باپ کی بات میں جاؤ مجھ سے معافی مانگو محبوب کی شفاعت فرما دے تو تمہاری کوشش ہو جائے گی مسلمانوں سے اپنے بندوں سے رب کا یہ فرمان اور جب محبوب کی بارگاہ میں بندہ پہنچ جائے تو اللہ محبوب سے شاہ فرماتا ہے محبوب اگر تیری بارگاہ میں کوئی سائل آئے تو اسے دے دے دینا تمہارے پاس رسول تشریف لائے تمہیں میں سے تمہاری بھلائیوں کے انتہائی چاہنے والے اور مسلمانوں پر کمال کمال مہربان مسلمانوں پر مومنوں پر بڑے رحمان ہیں بڑے رحیم ہیں رحمان نہیں رحیم ہیں رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چیز کا صفت ہے رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سرکار سرکار کی صفت نہیں ہے سرکار رحیم سرکار رحوم کی ہے سرکار رحیم کی ہے فرمات اعلیٰ حضرت کہ سائل حسین میں جاتا ہوں کہ میں کہاں سنا تھا اتنا گناگار اتنا سخت گناگار اتنا روس کیا اس قدر ماں میں ڈوبا ہوا میرا منہ کدھر سرکار سے بارگاہ یہ گندا منہ کہاں اور سرکار کا روزہ بس لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اور یا پے آیا اور تیرے

سکے بے ہنر کی سرکار ہم کر کا سزا تیرے دامان پر کی ہے ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش